بیگم کموڈور عبد عبد الرعوف خواتین کو جب اپنے مقصد کے حصول میں کہیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے عزیز و اقارب ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور راستے کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں مگر کچھ رکاوٹیں ایسی سخت ہوتی ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے عزیز و اقارب بے بس ہو جاتے ہیں مگر یہ پرعزم و باہمت خواتین مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتی وہ اپنی جہد مسلسل جاری رکھتی ہیں اور بلاخر اپنے مقصود کو پا لیتی ہیں انہی جرت مند و باحوصلہ خواتین میں سے ایک بیگم ایئر کموڈور عبد المنقیم عبد الرعوف ہیں آپ نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جو اسلامی تعلیمات پر کاربن تھا شادی تعلیم و تربیت کی تکمیل کے بعد آپ کی شادی اگست نائنٹین تھرٹی ایٹی میں عبد المنعیم عبد الروف سے ہوئی شوہر کا تعارف آپ کے شوہر عبد المنعیم سکسٹین میں نائنٹین فورٹین میں قاہرہ کے محلے العباسیہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو عسکری روایات کا آئینہ دار تھا عبد المنعیم کے والد فوج میں افسر تھے اسی طرح ان کے بھائی عبد القادر بھی فوج میں ملازم تھے آپ بچپن ہی سے دین و وطن کی محبت کے جذبے سے سرشار تھے آپ ایویشن کے ادارے سے فارغ التحصیل ہوئے شادی کے بعد میاں بیوی محلہ السیدہ زینب میں منتقل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو اولاد کی نعمت سے نوازا بیوی شوہر کی معاون اور صابر و شاکر نیک خاتون تھی شوہر اپنی عسکری خدمات میں مصروف رہتے اور زیادہ تر گھر سے باہر رہتے مگر ان کی اہلیہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائیں انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ ایک منفرد طرز کی خاتون ہیں اور یہ سب اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے ان کے شوہر عبد المنعیم جب sixteen June nineteen forty one کو عزیز المصری کو ساتھ لیے فرار کے ساتھ لیے فرار کے لیے مہم پرواز تھے کہ اس دوران ان کا جہاز گر پڑا عبد المنعیم کو گرفتار کر لیا گیا اتنے بڑے حادثے پر بھی ان کی اہلیہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا بلکہ اپنے خاوند کو زندہ پا کر اللہ غالب و قدیر کا شکر ادا کیا اور ان کے یقین و ایمان میں اضافہ ہوا کہ وہی ہر کام کرنے والا ہے وہ نہ گھبرائی نہ مایوس ہوئیں ان کے شوہر کو 1942 میں رہا کر دیا گیا مگر فضائیہ کی ملازمت سے انہیں ہاتھ دھونا پڑا انتہائی کٹھن حالات ان حالات میں زندگی کا سفر ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا شوہر بے روزگار تھا اہل عیال کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ذریعہ آمدن نہ تھا مگر بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور اللہ کے حضور دست ہونے کے لیے کہا کہ وہی ان کی مشکلات دور کر سکتا ہے ان حالات کے بارے میں عبد المنعیم نے اپنی یادداشتوں میں یوں بیان کیا اس موقع پر میرے اور میری اہلیہ کے مابین مکالمہ ہوا میں نے کہا کہ بیکاری و بے روزگاری نے مجھے پریشان کر رکھا ہے آسمان سے سونا برستا ہے نہ چاندی پھر اب میں کیا کروں میرے پروردگار تو ہی کوئی سبیل پیدا فرما دے اہلیہ نے جواب دیا کہ صبر سے کام لینا ہوگا آپ ہمت ہارے بغیر اپنی کوشش جاری رکھیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پر توکل کریں کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا جو ہی ہمارا مکالمہ مکمل ہوا ہوا تو مجھے وزارت دفاع کی جانب سے خط موصول جس میں کہا گیا تھا کہ میں فلاں افسر سے ملاقات کروں اور گرفتاری کی مدت کے دوران ان کی اپنی تنخواہ کا چیک ان سے حاصل کر لوں نہ صرف گرفتاری کی مدت کی تنخواہ مجھے ایک مشت مل گئی بلکہ ملازمت بھی بحال ہو گئی دعوت کے راستے پر عبد المنعیم اپنی شجاعت اور بہادری میں شیر کی مانی تھے فوج میں واپسی بعد وہ امام حسن البنا اور اخوان المسلمون سے متعارف ہوئے یہ میں 1942 کے آخری دنوں کی بات ہے جب وہ تحریک کے بارے میں یکسو ہو گئے اور اس کی حقانیت ان کے دل میں راسخ ہو گئی سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں کو اس کی دعوت دی اور مسلح افواج کے ان افسروں کو بھی تحریک اسلامی سے روشناس کرایا جو اس وقت کے ملکی حالات سے نالا تھے جن سے ملک گزر رہا تھا انگریزی فوج نے شاہی محل کا محاصرہ کر لیا اور شاہ مصر کو تخت چھوڑنے پر مجبور کیا انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ الخاص پاشا کو وزیر اعظم مقرر کر دے بادشاہ نے انگریز فوج کے سب مطالبات منظور کر لیے اور فور فروری 1942 کو اس پر عمل درآمد ہوا انگریزی پالیسی کو اپنی قومی امنگوں کے خلاف سمجھنے والے اعلی افسروں میں جمال عبد الناصر خالد محی الدین کمال الدین حسین اور ابو المکارم عبد الحی شامل تھے ان تمام حالات و ضرورت میں بیگم عبد المنیم کے اہلیہ اپنے شوہر کی معاون رہی وہ خود بھی دعوت کے راستے پر گامزن تھی اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرتی تھی 1948 میں جنگ فلسطین میں جب عبد المنیم گھر سے باہر ہوتے تھے آپ گھر کے تمام امور سنبھال لیتی تھی جولائی کے انقلاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلوٹی بیٹی سے نوازا اخوان المسلمین اور انقلابی فوجی افسر مل کر ملک میں انقلاب برپا کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے تاکہ بادشاہت کا خاتمہ کیا جا سکے انگریزوں کی سیاسی فوجی مداخلت کا سدباب ہو سکے اور ملک میں اسلامی جمہوری نظام قائم کیا جائے انقلاب برپا کرنے کے عمل میں عبد المنقیم کو انتہائی کٹھن ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اسکندریہ میں واقع شاہی محل راسل تین کا محاصرہ کریں اور بادشاہ کو اقتدار سے دست بردار ہونے پر مجبور کر کے 20 جولائی 1952 کو کو ملک سے نکل جانے کہیں بیگم عبد المنعیم اس مہم کی نزاکت کو سمجھتی تھی انہوں نے یہ دن نہایت بے چینی اور بے قراری سے گزارے ہر وقت دل کو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کیا ہو جائے جب تک ان کے شوہر اس کارروائی کو بخیریت و عافیت مکمل کر کے واپس نہیں آ گئے وہ مسترب رہیں عبد المنعیم کو جب فلسطینی پیدل فوج کے ساتھ متعین کیا گیا تو ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ گئیں اور پھر دونوں واپس قہرا آئے جبری سبق دوشی اور گرفتاری اپنے مضبوط ایما المسلمین سے تعلق کی وجہ سے عبد المنعیم انقلابی قیادت کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے ایسی کبھی شخصیت کی فوج میں موجودگی سے انقلابی قیادت خوف زدہ تھی first December nineteen fifty three کو انہیں ایئر کموڈور کے عہدے پر ترقی دی گئی مگر اگلے ہی دن انقلابی نے انہیں ریٹائر کرتے ہوئے پینشن دینے کا فیصلہ جاری کر دیا eighteen January nineteen fifty four کو ملٹری پولیس نے انہیں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا یہ گرفتاری عبد الناصر کے حکم پر ہوئی گرفتاری کے وقت ان کی اہلیہ اور دونوں بیٹیاں عزا اور البا گھر میں موجود تھیں عبد المنیم کی اہلیہ نے جلدی سے ان کا سوٹ کیس تیار کیا اور دعا کی کہ اللہ انہیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اب عبد المن قید خانے میں تھے ان کی بیوی ان کے نام سے ان کے نام اپنے خطوط میں ہمیشہ ثابت قدمی کی تلقین کرتی اور گھر کے حالات کے بارے میں اطمینان دلاتی ایک خط میں انہیں یقین دلایا کہ لیفٹیننٹ جنرل عزیز المصری ان کی رہائی کے لیے انقلابی کونسل سے بات کریں گے بیگم عبد المنیم کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ گھر میں کھانا تیار کریں اور ہر روز جیل بھیجیں اس کے ساتھ ہی وہ تنگی و اسرت کی ان گھڑیوں میں بھی صابر و شاکر رہیں ان کے شوہر کئی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے آپ ان سے ملاقات کے لیے جیل میں جاتی اور ان کی مطلوبہ اشیاء ان تک جس حد تک ممکن ہوتا پہنچاتی فوجی عدالت میں seventeen April nineteen fifty four کو ایک سرکاری فرمان جاری ہوا جس کی روح سے عبد المنقیم کا مقدمہ فوجی عدالت کے سپرد کیا گیا ان پر یہ الزام عائد ہوا کہ جب وہ جب وہ العریش میں ڈیوٹی دے رہے تھے تو انہیں انہوں نے حکومت کے خلاف کام کیا جب یہ اطلاع ان کے گھر پہنچی تو ان کی اہلیہ پریشان تو ہوئی لیکن انہوں نے اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط پایا اور اللہ کی نصرت نصرت پر اپنے اعتماد کو بڑھتا ہوا محسوس کیا اخوان المسلمون کے مرشد عام المتشار الحیدی نے ایئر کموڈور عبد المنعیم کے دفاع کے لیے مقرر کیے جیسے عبد القادر طاہر الخشاب اور حسین عدالت میں حاضری کے وقت بیگم عبد المنیم نے اپنے شوہر کو حوصلہ دیا اور ان کی دلجوئی کی اس موقع پر عبد المنیم نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ فوجی عدالت کے رویے سے واضح ہے کہ اس نے خطرناک راستے پر چلنے کا تہیا کر رکھا ہے اس عدالت سے انصاف کی بالکل امید نہیں اور طویل مدت کی قید ہونے کا قوی احتمال ہے لہٰذا انہوں نے جیل سے فرار کا فیصلہ کر لیا بیگم نے ایک فرما بردار سپاہی کی جواب دیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فرار ہو کر آپ دعوت کا کام بہتر طریقے سے کر سکیں گے تو آپ ایسا ہی کیجیے نازک گھڑیاں اور دلینانا قدم فوجی عدالت میں حاضری کے دوران تنہائی کی کی ملاقات میں میاں بیوی نے باہمی رضامندی سے کچھ باتیں کر لی اگر پولیس کی کی طرف سے گھر نگرانی سخت ہو تو بیگم گھر کی بالکونی میں کھلنے والی کھڑکی بند کر دیں گی اور اگر نگرانی زیادہ کڑی نہ ہو تو کھڑکی تھوڑی سی کھلی رکھیں گی وہ اپنی تمام ذمہ داریاں معمول کے مطابق ادا کریں گی اپنی کمسن بیٹیوں کو صورتحال کی نزاکت سے باخبر رکھیں گی یہ بھی طے پایا تھا کہ اگر اخوان کے مرشد عام عبد المنیم کی اس فرار سے متفق ہوں تو بیگم عبد المنیم کی طرف ایک سرخ تولیہ بھیجیں گی جو ان کی رضامندی کی علامت ہوگا غرض یہ کہ اپنی شوہر کو جیل سے فرار میں مدد دینے میں عبد بیگم عبد المعیم نے بھرپور کردار ادا کیا یہ انتہائی نازک مگر خطرناک مہم بخیر و خوبی سر انجام پائی فرار ہونے سے پہلے کسی اور کو اس کی خبر نہ ہو سکی فرار کے بعد حکومت نے تلاش کی سر توڑ کوشش شروع کی مگر بے سود بیگم عبد المنعیم کے گھر کا محاصرہ سخت ہو گیا ادھر حکومت نے بیگم اور بچوں کے لیے معاش کے ذرائع بند کر دیے وہ وہ اللہ کے کے حضور گڑا کر دعا کرتی کہ ان شوہر کی حفاظت فرمائے بیگم کی طرف سے ان کے شوہر کی تلاش میں مصروف عملے میں یہ بات پھیلائی گئی کہ عبد المنعیم اپنے گھر والوں کے خلاف ہے اور میاں بیوی کے تعلقات خراب تھے افواہ سازی کا مقصد یہ تھا کہ گھر پر مسلط نگرانی میں کچھ کمی ہو ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہوا گھر کی نگرانی تو جاری رہی مگر اس میں قدر کمی ہو گئی بیگم عبد المنقیم عملے کو یہ باور کرانے کے لیے کہ گھر میں سکون و قرار ہے کھڑکیاں کھول دیتی اور پردے لٹکا دیتی تھی حکومت کو جب یقین ہو گیا کہ عبد المنیم ملک سے باہر جا چکا ہے تو اس نے بے بس ہو کر انہیں عدالتی کاروائی کے بعد سزائے موت سنا دی وفات ایک طرف خاوین سے جدائی کا صدمہ تھا تو دوسری طرف پولیس اور محکمہ سراغ رسانی کی طرف سے ڈالی جانے والی رکاوٹیں تھیں کبھی کبھی یہ خبر آتی کہ الناصر کی کوشش ہے کہ کو اغوا کر کے مصر کی جیل میں ڈال دے بیگم عبد المنعیم بس اپنے شوہر کی حفاظت کی دعائیں کیا کرتی وہ اپنی بچیوں کی تعلیم اور تربیت سے غافل نہ رہی اور ان کی مکمل نگہداشت کرتی رہی بلاخر جہاد و صبر کا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا وہ بیمار بھی اور ایک پرکٹن زندگی بسر کرنے کے بعد اپنے خالی کے کے حقیقے حضور پہنچ گئی گاڑی میں سوار ہوئے اور دمیات سے لبنان پہنچے یہ 1955 کا واقعہ ہے پھر آپ اردن منتقل ہو گئے اردن میں بھی زندگی پرسکون نہ تھی پریشانیوں کا ایک نیا مرحلہ درپیش تھا عبد الناصر نے ایک آدمی ایئر کموڈور عبد المنقیم کو اغوا کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا موت کا خطرہ ہفتوں ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا تھا مگر اللہ کی حفاظت پر مکمل یقین تھا انہی حالات میں جب انہیں اپنی صابر و شاکر رفیق حیات کی موت کی خبر ملی تو یہ ان کے لیے فطری طور پر سخت صدمے کا باعث ہوئی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اردن آنے کے لیے کہا چنانچہ وہ ان کے پاس پہنچ گئیں عبد المنیم کا نکاح ثانی اپنے وطن سے باہر رہائش بچوں کی نگرانی اور تربیت یہ سب کچھ کوئی آسان کام نہ تھا خطرات سے بھری اس زندگی میں عبد کو رفیق حیات کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے لبنان کے خاتون سے شادی کر لی یہ خاتون صحیح معنوں میں وفادار رفیق حیات ثابت ہوئی انہوں نے اپنے خاوند اور ان کی بچیوں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ایک بار عبد المنعیم نے گھر کے باغ میں چھپے ایک شخص کو پکڑ لیا اور اسے اردنی پولیس کے حوالے کر دیا تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ یہ شخص جمال عبد الناصر نے عبد المنعم کو اغوا کر کے مصر لانے پر معمور کر رکھا تھا اردنی حکومت کا دباؤ اور ترکی روانگی اردنی حکومت کی طرف سے عبد المنعم پر مسلسل دباؤ بڑھ رہا تھا کہ عبد الناصر کے خلاف کام کرے مگر انہوں نے ناصر دشمنی کے باوجود اپنے وطن سے غداری سے صاف انکار کر دیا چنانچہ حکومت اردن نے انہیں اور ان کے اہل عیال کو ترکی جلا وطن کرنے کا فیصلہ سنایا انہوں نے اپنی اہلیہ اور بچوں کو لبنان اپنے سسرال بھیج دیا اور خود جولائی 1959 کے میں ترکی ترکی پہنچ گئے میں جب عبد المنعیم کو کچھ سکون ملا تو ان اہلیہ بھی ترکی میں ان کے پاس پہنچ گئی تاہم انہیں ہر وقت اپنے چاند کی فکر رہتی تھی اسی دوران میں نے ایک صدمے سے دو چار ہونا پڑا ان کا اکلوتا بیٹا اپنی پیدائش کے صرف تین ماہ بعد اللہ کو پیارا ہو گیا ترکی میں میاں بیوی کی زندگی اسرت و تنگ دستی سے گزرتی تھی عبد المنعیم نے ترکی میں جلاوطن ہو کر رہنے والوں کو انگریزی زبان پڑھانا شروع کر دی مگر یہ تدریس زیادہ عرصے تک نہ چل سکی جلا جلاوطن افراد اجازت کے بغیر ترکی میں کام نہ کر سکتے تھے ترک پولیس آپ کو بار بار پولیس اسٹیشن طلب کرتی رہتی تھی ان تمام تر سختیوں کے باوجود میاں بیوی صابر و شاکر تھے مصر واپسی اور وفات نائنٹین سیونٹی میں عبد الناصر کی وفات کے بعد جب انور سادات نے اقتدار سنبھالا تو اس نے ان تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جن کے خلاف سیاسی بنیادوں پر عدالتی فیصلے ہوئے تھے چنانچہ عبد المنعیم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ سترہ سال کے بعد واپس اپنے وطن آئے آپ کی بیوی نے آپ کو یقین دلایا کہ عام معافی کا اعلان کا ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے چنانچہ یہ سب نائنٹین سیونٹی ٹو میں سرزمین مصر واپس آئے میاں بیوی اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر قرار و سکون سے چلتے رہے عبد المنعیم نے 21 جون 1985 بمطابق چودہ سو پانچ میں وفات پائی ان کے اہلیہ ان کے بیٹوں اور پوتوں کی اسلامی تربیت کرتی رہی حتیٰ کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی